کوئی فائدہ نہیں کیا حاصل ہے بس علماء کرام کے سامنے کوئی بات کہنا یہ جسارت ہے بے باقی ہے دلیری ہے علماء کے سامنے کیا بات کہیں نہ سبزہ زارم نہ گل ازارم در حیرتم کہ دہکا بچے کار کچھ تمہارا کھیت میں کچھ نہیں ہے نہ سبزہ ہے نہ عمدہ گھاس ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ مالی نے مجھے کیوں کاٹا میں تو کسی کام کا نہیں اس لیے کوئی خاص بات تو میں شاید نہ کہہ سکوں البتہ یہ کلام پاک کی چند آیات ہیں ان کی تھوڑی تفصیل عرض کروں شاید مفید ہو جائے آپ حضرات جانتے ہیں یہ پہلی وہی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلی وہی بھیجی ہے اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے الفضل للمتقدم آگے آنے والے کی فضیلت مسلمہ ہوتی ہے تو اللہ جو پورا قرآن کریم بھیجیں گے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کی ابتدائی پانچ آیتیں جو سب سے پہلے انسانوں کے پاس بھیجی ہیں ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کوئی اہمیت ہے تو یہ آیتیں پہلے بھیجی ہیں پھر اس وہی کا مخاطب کسے بنایا عرب کے امیوں کو انگوٹھا چھاپ ان پڑھ نادان جن کو اپنے ان پڑھ ہونے پر فخر تھا کہ ہم امی ہیں ہم ان پڑھ ہیں ان کو ان پڑھ ہونے پر فخر تھا ان کو مخاطب بنایا ہے پہلا مخاطب آگے تو ساری دنیا مخاطب ہے لیکن پہلا مخاطب تو انہی کو بنایا ہے پر جس کو پہلا مخاطب بنایا ہے ان کے تعلق سے بھی اس پہلی وہی کی کوئی اہمیت ہوگی پھر پہلی وہی کا پہلا کلمہ ہے اقرا پڑھ بس پڑھنے کی اہمیت نکلی تین طرح سے پڑھنے کی اہمیت نکلی پہلی وہی امی مخاطب اور پہلا کلمہ ریڈ پڑھ اسی لیے کہتے ہیں بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھیلو گے کدو گے تو ہو گے خراب بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں پڑھے گا وہ بڑھے گا اور چھوڑے گا وہ گرے گا پڑھتا رہے گا تو بڑھتا رہے گا اور پڑھنا چھوڑے گا تو گرے گا اور یہ جو پہلا اقرا ہے یہ ناخاندہ کا اقرا ہے کچھ پڑا ہوا نہیں ہے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے امی ہے یہ اس کا اقرا ہے اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پڑھ تیرے پروردگار کے نام کی مدد لے کر اقرابس میں ربی کا تیرے پروردگار کے نام کی مدد لے کر پڑھ تیرا پروردگار اور نام نام اور پروردگار کچھ الگ الگ ہیں تیرے پروردگار کے نام کی مدد تیرے پروردگار کی مدد نہیں کہا تیرے پروردگار کے نام کی مدد تو نام اور پروردگار اسم اور مسمہ الگ ہے الگ نہیں ہے پہلے بولنے کا یہ انداز تھا اگر نواب صاحب کے سر میں درد ہو تو جو بیمار کرسی کرنے کے لیے آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ سنا ہے حضرت کے دشمنوں کے سر میں درد ہے نواب صاحب سے یہ نہیں کہیں گے آپ کے سر میں درد ہے آپ کے دشمنوں کے سر میں درد ہے یہ پہلے ایک ادب تھا یہی ادب دربار میں درخواست دی درگاہ میں درخواست دی گھر کے آگن جو سہن ہوتا ہے وہ گھر کا دربار ہے درگاہ ہے جب کہیں سے آتے ہیں تو سامان وہاں لا کر رکھتے ہیں تو حضرت کو درخواست نہیں دی حضرت کے گھر کے سہن میں رکھی درخواست تو دربار میں عرض کیا دربار میں درخواست دی درگاہ میں درخواست دی یہ بولنے کا ادب تھا ذرا ہٹا کر بولتے تھے تو یہ سیدھا کہنے کے بجائے تیرے رب کی مدد لے کر پڑھ نہیں تھوڑا ہٹا ہے تیرے رب کے نام کی مدد لے کر پڑا قاضی بیزاری رحمہ اللہ نے اس وار مسما کے بحث پر لمبی بحث کی اور چار قول ذکر کیا مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ قاضی صاحب نے بیان نہیں کی کہ پہلے بولنے کا یہ ادب تھا کہ ذرا ہٹا کر بولتے تھے اچھی بات کہنی ہو تو وہ بھی ہٹا کر بولتے بری بات کہنی ہے تو بھی ہٹا کر بولتے تھے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ سے عرض نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا دربار میں عرض کیا اسی طرح سے یہ لفظ اس میں آیا ہے ذرا ہٹا کر مگر مطلب وہی ہے فرمایا تیرے پروردگار کے نام کی مدد لے کر پڑھ تو نا خاندہ ہے تو ابھی تجھے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائیں گے تیرے پروردگار کے نام کی مدد تو لے مدد طلب کر کے پڑھ تو پڑھ کے پڑھنا تو شروع کر پھر اس کے بعد میں مثال ماری ہے تیرا پروردگار کون ہے جسے تجھے پیدا کیا ہے کس چیز سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کو سات مرحلوں سے گزار کر تجھے بنایا ہے مٹی مٹی میں سے غذائیں پیدا ہوئی وہ ان مرد اور عورت نے کھائیں تو مرد اور عورت کے جسم میں خون بنا خون سے مادے منویا بنا مادہ رہنے مادر میں پہنچا تو وہ گوشت خون بستہ بنا الک پھر وہ گوشت کی بوٹی بنی مدغا پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا یہ بے جان مادے کو سات مرحلوں میں سے گزارا ہے سمان شاہ خلقنا خر فتبارک اللہ احسن الخالقین بے جان مادے کو سات مرحلوں سے گزار کر اشرف المخلوقات انسان بنا دیے سور نوح میں ہے وقد خلا اتوارن اتوارن اتوارن بعد اتورن یہ وہ سات مرحلے ہیں جن مرحلوں میں سے بے جان مادے کو گزارا ہے جب سات ہیں تو ایک بیچ میں ہوگا تین ادھر ہوں گے تین ادھر ہوں گے تو بیچ کا مادہ لیا اور فرمایا خلق الانسان من الق یہ الق ان سات میں سے بیچ کا مرحلہ ہے مراد ادھر کے تین بھی ہیں اور ادھر کے تین بھی ہیں اور یہ درمیان کا بھی ہے کہ تجھے بے جان مادے کو سات مرحلوں سے گزار کر ہم نے تجھے بنایا ہے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے اور جب بے جان مادے کو اللہ اشرف المخلوقات بنا سکتے ہیں تو نہ خاندہ کو خاندہ نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں تو تیرے اپنے پرور دے گا کہ نام کی ہیلپ اور مدد لے کر پڑھنا شروع کر تجھے اللہ عالم بنا دیں گے یہ نا خاندہ کا اقرا ہے اور اس میں اشارہ ہے سات سال پڑھنا پڑے گا سات مرحلوں سے گزار کر انسان بنایا ہے تو تجھے عالم بننا ہے تو سات سال پڑھنا پڑے گا سات سال سے پڑھے گا تو عالم بنے گا آج کل نصاب شارٹ ہونے لگا ہے کوئی چھ سال میں عالم مولوی بنا دیتا ہے کوئی پانچ سال میں بنا دیتا ہے بلکہ بات جگہ تو تین سال کا نصاب ہے تین سال میں مولوی ارے انسان تو سات سال میں بنتا ہے سات مرحلہ سے گزر کر بنتا ہے مولوی کیسے بن جائے گا پانچ سال میں سات سال تو پڑھنا ہی پڑے گا خیر یہ بات مجھے عرض نہیں کرنی تھی یہ تو ناخاندہ کا اقرا ہے اور یہاں اس وقت ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو کلام کو شروع کیا ہے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد اب دیکھو دوسرا اقرا آ رہا ہے وربك الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھ یہ خاندہ کا اقرا ہے جو پہلا اقرا پورا کر چکا اس کے بعد میں پھر یہ دوسرا اقرا شروع کرنا ہے پڑھ ہم تو پڑھ چکے فرمایا پڑھ نہیں چکے تیرا رب پروردگار بڑا سخی آتا ہے اس کے یہاں اتنا ہی علم نہیں ہے جتنا تو مدرسے میں پڑھ کر آیا ہے وہ تو بڑا سخی آتا ہے اس کے یہاں علم کی کوئی نہایت نہیں ہے تیرا پروردگار اکرم ہے تمام نہایت سخی ہے تو دوسرا اقرا شروع کر فرمایا کہ اب اقرا استاد کے سامنے رانو ادب پہن نہیں کرنا پہلے اقرا میں تو استاد کے سامنے بیٹھنا ہے اور استاد سے پڑھنا اب استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ پین سے بھی علم سکھلاتے ہیں اللہ علام بالقلم یعنی گزرے ہوئے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ مدرسے کی زندگی میں تو نے استعداد بنا لی ہے پڑھنے کی اب استاد کے سامنے نہیں بیٹھنا جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں گزرے ہوئے لکھے ہیں ان کتابوں کو پڑھ اللہ تعالیٰ پین سے بھی علم سکھلاتے ہیں اللہ بھی علم بالقلم پھر اس سوال کا جواب دیا کہ ہم تو مدرسے میں سب کچھ پڑھ کر آئے فرمایا نہیں علم الانسان عمالم یا عالم اللہ انسان کو سکھلاتے ہیں وہ علوم جو اس نے مدرسے میں نہیں جانے ہیں جو علوم مدرسے میں اس نے نہیں جانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کتابیں پڑھنے سے پین کے ذریعے سے گزشتہ حضرت لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علم سکھلاتے ہیں لہذا دوسرا اقرا شروع کر بزرگ اور بھائیوں یہ حقیقت آپ حضرات جانتے ہیں کہ عصری درس گاہوں میں اور مدارس اسلامیہ عربیہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ عصری درس گاہوں میں مادی محسوس علوم پڑھائے جاتے ہیں اور مدارس اسلامیہ عربیہ میں مانوی علوم پڑھائے جاتے ہیں اور یہ فرق بھی آپ جانتے ہیں کہ مادیات محدود ہیں ایک لمٹ ہے قبل قبلت بی فور نیچر جس دنیا میں ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں یہ نیچر کی دنیا ہے اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ ماں قبل تبھی محسوسات یہیں تک ہیں اور علوم اسلامیہ وہ تو ماورا طبیعہ سے بحث کرتا ہے اس مادی آؤٹ آف نیچر اس دنیا سے آگے کیا ہے اس دنیا سے آگے کیا ہے اس سے بھی بحث کرتا ہے علم علوم اسلامیہ تو اور اس دنیا سے آگے کیا ہے غیر منتہا ہے نہایت ہی نہیں بس عصری درس گاہوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ محدود ہیں اور مدارس اسلامیہ عربیہ میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ غیر محدود ہیں وہ حصیات ہیں اور یہ مانویات ہیں یہ موٹا سا ایک فرق ہے پھر عصری درسگاہوں گاہوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ ضرورت کا سارا علم پڑھا دیا جاتا ہے پھر جب یونیورسٹی سے نکلے تو اب کیا کرنا جا نوکری کر نوکری کرنے کے لیے جس سیزے میں جس لائن کی نوکری کرنی ہے اس لائن کی نوکری کے لیے جتنا ضروری سب پڑھا دیا جیسے اس کو علاج معالجہ کا اس نے ڈاکٹری پڑھی علاج معالجہ پڑھا تو علاج معالجہ کے بعد میں جتنا ضروری ہے سب یونیورسٹی میں پڑھا دیا گیا جب کلینک کھول کر بیٹھ جا اور علاج لوگوں کا شروع کا تجربہ ہوتا جائے گا علم بڑھتا جائے گا باقی اب پڑھنے کا آگے کچھ نہیں مینجمنٹ پڑھا ہے اب اس کو یونیورسٹی سے نکل کر کے ڈسٹرکٹ کا مجسٹر بننا ہے کلیکٹر بننا ہے تو کلیکٹر بننے کے لیے جتنا علم ضروری ہے سب پڑھا دیا جاؤ کلیکٹر بنو نوکری پر لوگو جاب پر لگو اور کلیکٹری کرتے کرتے تجربے ہوں گے باقی نیا علم نہیں پڑھنا ہے کلیکٹر بننے کے لیے جتنا علم ضروری تھا وہ سب پڑھا دیے مگر مداری سے اسلامیہ میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کی صورتحال تو یہ نہیں ہے یہ تو لا علم نہایا ہے کیونکہ مادے سے پہلے مادی دنیا کے علوم پھر مادے کے بعد لا علم نہایا یہ سارے علوم اسلامیہ ہیں بس یہ سارے کیسے پڑھائے مدارس میں نہیں پڑھائے جا سکتے ناممکن ہے محدود تھے وہ پڑھا دیے غیر محدود کو کیسے پڑھائیں گے لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدارس میں استعداد پیدا کرو پڑھنے کی اور جب استعداد ہو جائے تو اس کی چھٹی کرو جاؤ پڑھو اب مطالعہ کرو اور زندگی بھر مطالعہ کرتے رہو اور زندگی بھر نہیں مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم قبر سے اٹھ کر کے میدان حشر میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں علم میں ترقی مسلسل ہوتی رہے گی پڑھتے رہیں گے چڑھتے رہیں گے یہ تو حدیث ہے یو قال القار القرآن ورتق فعن منزل تک عند آخر آئے تن پڑھتا جا اور چڑھتا جا جہاں آخری آیت آئے گی وہاں تیری طرف رک جائے گی اور آپ جانتے ہیں قرآن راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کا کوئی آخر ہے ہی نہیں گول چکر ہے اسی لیے رمضان میں ادھر ختم کیا ادھر شروع کیا اور ایک رسم بند کر کے رہ گئی مف لیہ پر روکا اور اگلے دن کی تراوی میں ادھر ادھر سے پڑے گا ارے کیوں ادھر ادھر سے پڑ رہا جہاں سے مفلحون رکا تھا وہاں سے کیوں نہیں پڑتا پھر مفلحون پر رکنا کوئی لازم ہے ارے سورہ بقرہ شروع کر ایک روکو دو روکو پاؤ دو پاؤ آدھا پارا پڑھ کر پھر رک اور اگلے دن وہیں سے شروع کر جہاں رکا ہے مگر ہم نے رسم رسمیات ہو گئے اس رسمیات کو چھوڑو قرآن راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کا نہایت ہے ہی نہیں ادھر ختم کرو ادھر شروع کرو ادھر ختم کرو ادھر شروع کرو پر جنت میں قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا یہاں یہ غلط فہمی ہے لوگ اس حدیث کو حافظوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں یو قال القرآن یہ حافظ سے عام ہے ہو سکتا ہے حافظ قرآن نہ پڑھتا ہو کوئی یہ کہے کہ حافظ ہے اور قرآن نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا بھائی اس لیے ہے نہیں پڑھتا کہ اس نے اپنے لیے حفظ کیا ہی نہیں ابا کے لیے کیا ہے باپ چاہتا ہے بیٹا حفظ کر لے تو مجھے تاج مل جائے ڈنڈے کھائے بیٹا اور تاج پہنے ابا اب بچہ بچہ ہے استاد سختی کرتا ہے تو سو بچے حفظ میں بیٹھتے ہیں تو نوے حفظ کر لیتے ہیں دس کسی چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ جب حافظ ہو گیا اور اس نے ابا کو سند دکھا دی جلسہ ہو گیا اور ابا کو سند دکھا دی میں حافظ ہو گیا ابا مطمئن ہو گیا ہمارا تاج ریزرو تو بیٹے نے قرآن اٹھا کر ساتویں طاق میں رکھ دیا اب نہیں پڑے گا اگر مدرسے میں دور پکا ہوا ہے تو رمضان میں رمضان ہی حافظ ہو جائے گا اور اگر مدرسے میں دور کچا رہ گیا تو رمضان میں بھی نہیں پڑے گا بس یہ حافظ یہ حدیث کا مزداق نہیں ایک دوسرا بندہ ہے حافظ نہیں بیچارہ اور قرآن سے اس کو ذوق ہے تعلق ہے محبت ہے روزانہ ایک منزل پڑتا ہے تین پارے پڑتا ہے روزانہ کوئی دن ناگا نہیں ہونے دے یہ قاری قرآن ہے اسی طرح جو حافظ ہے اور وہ روزانہ پڑھتا ہے وہ بھی قاری قرآن ہے تو قرآن سے جس کو تعلق ہے محبت ہے جو ہمیشہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس سے کہا جائے گا اقرا اور مجھے تو یہ استدلال کرنا ہے کہ جنت میں بھی پڑھنے کا سلسلہ ہے اور جو چڑھے گا تو صرف جنت کے درجات ہی میں نہیں چڑھے گا علم بھی بڑھے گا کیوں جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصرت انہو افہام الرجالی قرآن میں سارے علوم ہیں لا تنقضی بھی قرآن میں جو حیرت زا باتیں ہیں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے کی بس جنت میں پڑھتا جائے گا تو علم بھی بڑھتا جائے گا درجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے معلومہ پڑھنے کا سلسلہ تو وہاں تک ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمان نے حجت حجت اللہ اللہ البالغہ میں ایک لمبا فصل ہے کہ سعادت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہائی کلاس ایک لوور کلاس ہائی کلاس جو سعادت نیک بختی حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے اور کامیابی اس میں ایک دو فیصد ہے اور دوسرا جو سعادت حاصل کرنے کا نچلا درجہ ہے یہ آسان ہے اور کامیابی سو فیصد ہے اس لیے نبیوں نے انسانوں کو سعادت حاصل کرنے کا یہ جو نیچے کا درجہ ہے یہ سکھ تعلیم دی جو ہائی کلاس سے ہے وہ تعلیم نہیں دی یہ بہت مشکل ہے اور کامیابی اس میں وہ ایک پرسنٹ ہے اعلی درجہ سعادت حاصل کرنے کا کیا ہے کہ انسانیت سے نکل جاؤ انسانیت نہیں نفس سے نکل جاؤ نفسانیت سے نکل جاؤ موتو قبل ان تموتو تو بڑا مشکل ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان نفسانیت سے نکل جانے کا وہ ساری بدماشیاں کرتے ہیں سادھو کیا نہیں کرتے یہ بشپ کیا نہیں کرتے یہ ننے کیا نہیں کرتی یہ فونگی کیا نہیں کرتے فنگی بدھسٹوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ فنگی کہلاتے ہیں سب بدماشیاں کرتے ہیں کیونکہ نفس سے نکلنا تو بڑا مشکل ہے اس لیے جو اعلیٰ درجہ ہے سعادت حاصل کرنے کا اس کی تعلیم انبیاء نے امت کو نہیں دی ہاں ضمن اشارے کیے ہیں امت کو تعلیم دی دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو سنوار لو توقان شدت خواہش ہے شادی کرو ایک کرو دو کرو تین کرو چار کرو نفس سنور جائے گا اس میں سو فیصد کامیابی ہم سب وہ جو نیچے نیک بختی حاصل کرنے کا جو نیچے کا درجہ ہے وہی ہم سب کو شریعت نے بتلایا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ سو فیصد کامیابی ہے اور وہ جو اعلیٰ درجہ ہے اس میں ایک فیصد بھی مشکل ہے کامیابی ہے مگر وہ ہے اعلیٰ جب آدمی میں نفس ہی نہیں رہے گا تو اب کیا کمی رہ گئی نیک بختی حاصل کرنے میں کیا کمی رہی پکا نیک بخت بن گیا فرشتہ بن گیا نفس ہی نہیں رہا تو تو فرشتہ بن گیا یہ مضمون شاہ صاحب نے جہاں حجت اللہ میں لکھا ہے یہ مضمون لکھ کر پھر فصل کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک بختی حاصل کرنے کا اعلیٰ طریقہ ہے جس کا انبیاء نے عام انسانوں کو حکم نہیں دیا وہ بہرحال سعادت حاصل کرنے کا اعلیٰ طریقہ ہے وہ طریقہ ہم کیسے کب حاصل ہوگا ہمیں یہ ایک سوال مقدر ہے اس کے بعد جواب دیا ہے اور پھر حضرت نے وہاں ایک شعر لکھا ہے دی لکل ایا مما کن تجا ہیلن وتی کبل اخبار ملم تو یہ شعر لکھا ہے وقت گزرنے کے ساتھ جو تم نہیں جانتے وہ جان لو گے یہ بچہ بیٹھا جوانی کے علوم نہیں جانتا لیکن سولہویں سال میں سترویں سال میں پہنچے گا تو جوانی کے علوم خود بخود سمجھ سیکھ لے گا ستوبدی لقل ایا مماکنت جا ہلن جو باتیں تم نہیں جانتے ہو وقت گزرنے کے ساتھ وہ خود ہی جان لو گے تیرے پاس خبریں لے کر وہ آئے گا جس کو تجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے قبل اخبار ملم تو دی اب تو تمہیں نیوز پیپر خرید کر لانا پڑتا ہے تب لا کر کے تمہیں خبریں معلوم ہوتی ہیں خبریں ایسا لے کر کے تمہارے پاس آئے گا جس کو تمہیں پیسے نہیں دینے پڑے بغیر پیسے یہ شعر لکھا ہے کہ سعادت کا حاصل کرنے کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت میں جا کر خود بخود حاصل ہوگا معلوم ہوا کہ جنت میں بھی پڑھنے کا اور ترقی کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا مگر میرے بھائیوں دو لفظوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے اور وہ دو لفظ ہمارے اجمی معاشرے میں ہیں عربی معاشرے میں نہیں ہیں ایک تو میں فارغ ہو گیا ارے فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں تو تیرا مدرسہ تیرا بیت الخلا تھا جہاں سے فارغ ہو گیا تو اس لفظ نے ستیہ ناش کر دیا ہمارا دوسرا فاضل دارال دیوبند آتے کے چار حرف نہیں ہیں اور فاضل ارے فاضل تو فضول سے بھی ہو سکتا ہے کوڑا کرکٹ کچرے کے معنی میں بھی ہوتا ہے ان دو لفظوں نے ہماری طرف کی رک دی ہمارا مدرسے سے نکلنے والا دوسرا اقرا شروع ہی نہیں کرتا عام طور پر خاص طور پر نہیں عام طور پر یہ ہے وہی سمجھنا فارغ ہو گیا میں فاضل سب کچھ مجھے آ گیا اب آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے عرب عربوں کے یہ لفظ استعمال ہوتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں خری جو جا میں آتے کر خارج نکلنے والا اس کا موبائل لگا خریج ہمیشہ کے لیے نکلا جو نکلا وہ تو واپس بھی آ سکتا خارج تو واپس بھی آ سکتا خریج واپس نہیں آئے گا وہ تو ہمیشہ کے لیے گیا تو یونیورسٹی سے نکلنے والے کو وہ فارغ نہیں کہتے یونیورسٹی سے نکلا ہمیشہ کے لیے نکل کر گیا اور فاضل تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں سے نکلنے والوں کی ترقی رک جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں پڑھتے ہی نہیں دوسرا اس طرح شروع ہی نہیں کرتے اور ہمارے مدرسوں سے نکلنے والوں میں جو دوسرا اقرا شروع کرتا ہے اور کنٹینیوس دوسرا اقرا اس کا چلتا رہتا ہے تو وہ ایک دن علامت الدہر بن جاتا ہے شیخ الحدیث بن جاتا ہے کسی فن کا ماہر ہو کر کے مشہور ہو جاتا ہے اور آج صورتحال کیا ہے صرف انڈیا میں سے ہر سال پانچ ہزار مولوی تیار ہوتے ہیں دارالعلوموں سے سارے دارالعلوموں سے ہر سال پانچ ہزار تیار ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں اس سال گیارہ سو انیس طالب علم تھے آٹھ سو نو سو وقفوں میں تھے اور دیوبند میں تو ہر اینٹ کے نیچے ایک دارالعلوم ہے ان طلبا کو ملا تو تین ہزار طلبا تو صرف دیوبند میں سے مولوی بن کے نکلتے ہیں اور دو ہزار پورے انڈیا میں سے وہ دوسرے میں سے جمع کر لو اور صورت حال یہ ہے کہ دارالعلوم بتیس سال سے الیا کے اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے پورے ملک میں کوئی استادی نہیں دارالعلوم کے قابل پورے ملک میں کوئی استادی نہیں اسی لیے دورے کی جماعت گیارہ سو انیس گیارہ سو انیس کوئی سبق ہوتا ہے ارے سبق تو تیس طالب علموں کا ہوتا ہے اور کہاں سے لائے آدمی نہیں اور ہر سال انڈیا میں سے پانچ سو مفتی تیار ہوتے ہیں چالیس تو دارالعلوم میں ہیں اور بتیس سال سے دارالعلوم دیوبند مفتی ڈھونڈ رہا ہے پورے ملک میں کوئی مفتی نہیں ہر ایک کے سال لکھا مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں ٹائٹل تو ہر ایک کا لگا ہوا ہے دارالعلوم بتیس سال سے مفتی ڈھونڈ رہا پورے ملک میں کوئی مفتی نہیں ایک سال دارالفتہ میں پڑھا نام کے ساتھ مفتی لگ گیا اب آگے یا تو دنیا میں لگ گیا یا دوسرے علوم پڑھانے لگ گیا فتوے کے ساتھ تو تعلق رہا ہی نہیں تو ایک سال میں کہاں سے مفتی بن جائے گا اور دارالعلوم میں آ کر بیٹھ کر دارالفتہ میں سنبھالے کیسے سنبھالے گا یہ تو کام مسلسل جاری رکھے دارالفتہ سے ایک سال پڑھ کر نکلا تو پچیس سال کسی بڑے مفتی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کام کرے گا تب مفتی بنے گا پچیس سال کے بعد کسی مدرسے سے نکلنے کے بعد میں پڑھائے نہیں پڑھے تو چالیس سال پڑھے گا تب شیخ الحدیث بنے گا مگر ہمارے حلقے میں عام طور پر یہ ہے میں فارغ ہو گیا اور اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ہم جو مدرسے کتابیں دیتے ہیں سال کے آخر میں واپس لے لی اب جب وہ دورے سے فارغ ہوا تو دامن جھٹک کر گھر چلا گیا اس کے گھر میں ایک کتاب نہیں سات سال پڑھا اس مدرسے نے دی اور واپس لے لی تو کتابیں نہیں تو گھر جا کر کیا پڑھے گا اور کسی شاعر نے کہا ہے مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اسے چھٹی نہیں ملی جسے سبق یاد ہوا مکتب عشق کا عجیب انداز ہے سبق کچا ہے بھاگ جا پکا عاشق ہے اب وہ عشق سے نہیں نکلے گا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا بس کچھ لوگ ہیں کچھ فضلہ ہیں جو اپنے آپ کو فاضل نہیں سمجھتے طالب علم سمجھتے ہیں آخری زندگی تک وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں فاضل سمجھتے ہی نہیں اور ان کا پڑھنا مسلسل جاری رہتا ہے تو وہ ایک دن ابھر آتے ہیں نامور ہو جاتے ہیں باقی عام طور پر پڑھتے ہی نہیں یا پڑھاتے ہیں جو پڑھے گا نہیں وہ گرے گا اس سے پیچھے آئے گی اور جو پڑھائے گا تو پڑھانے سے علم نہیں آئے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھانے سے علم آتا ہے پڑھانے سے علم نہیں آتا علم پڑھنے سے آتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلا اقرا ختم کرنے کے بعد میں پڑھاؤ پڑھاؤ نہیں فرمایا پڑھنا پڑھو اب دوسرا اقرا شروع کرو دوسرا پڑھنا شروع کرو پڑھنے سے علم آتا ہے پڑھانے سے نہیں آتا ہے آپ کہیں گے بھائی عجیب بات ہے ہم تو پڑھاتے ہیں میں پہلے گجرات میں اشرفیہ میں تھا ایک سال مدرسے کے محتمی مولانا احمد اشرف صاحب نے مجھ سے کہا اساتذہ میں کتابیں تقسیم کرو میں نے تقسیم کی تو ایک بندہ تھا جو دنیا سے چلا گیا ملی یعقوب بڑکو در وہ مدرس تھے انہوں نے کہا مجھے کنز دے دو نئے مدرس تھے دو چار سال کے مدرس تھے تو جس استاد کے پاس کنز تھی ان کو میں نے شرح بقایا دے دی اور ان کی کند کو دے دی وہ استاد جن سے کند لے کر میں نے شرح بقایا دی تھی وہ میرے پاس آئے وہ بھی حیات ہیں وہ میرے پاس آئے کہنے لگے میری کن مجھے واپس کرو ان کا کیوں کہنے لگے میں شرح بقایا نہیں پڑھا سکتا میں کن تیس سال سے پڑھا رہا ہوں اب ایک بندہ تیس سال سے کل پڑا رہا ہے وہ شرع وقایا نہیں پڑھا سکتا چنانچہ ان کو ان کی کند واپس کی اور وہ شرع وقایا اس نیچے کے مدرس کو دی آج قدوری پڑھا رہا ہے ایک مدرس پانچ سال سے اس کو ہدایہ دو تو نہیں پڑھا سکتا کیوں بھائی قدوری کا ہی تو شرح ہے آخر ہدا آخر تو پانچ سال سے قدوری پڑھا رہا ہدا آخر کیوں نہیں پڑھا سکتا وہ پڑھایا اس نے قدوری پڑھائی ہے فن پڑھا نہیں ہے نور ہدایت نہ ہوا پڑھا رہا ہے اس سال تیسری مرتبہ پڑھائی ہے اسے پوچھو تجھے ہدایت نہ ہوا یاد ہے اس کو پوری کتاب یاد نہیں اور پھر وہ اپنے طالب علموں کا امتحان لیتا ہے ارے تجھے تو تیسری مرتبہ پڑھا کر یاد نہیں ہے تو کیا امتحان لے رہا ہے اس کا یہ تو بچہ ہے بیچارا اس پہلی مرتبہ پڑھا ہے تو اس کا امتحان لے رہا ہے پہلے تجھے تو یاد ہونی چاہیے اس کا مطلب کہ اس نے پڑھایا ہے پڑھا نہیں اگر پڑھا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو ہدایت نہ ہو یاد ہوتی ہے تو میرے اس لیے اتنی تفصیل سے سمجھ سکتے ہو کہ پڑھانے سے علم نہیں آتا پڑھنے سے علم آتا ہے جاب کے طور پر پڑھنا یہ پڑھنا نہیں ہے جاب کے طور پر مدرس شیر تہذیب پڑھانی ہے قدوری پڑھانی ہے علم سیگا پڑھانی ہے پڑھانی تو پڑھے گا یہ تو جاب ہے جاب کے طور پر پڑھنا اسے علم نہیں آتا علم کو علم کے طور پر پڑھو علم کو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھو تو علم آئے گا چاہے نہ پڑھو لیکن علم کو علم کے طور پر پڑھو گے تو علم آئے گا علم کو جاب کے طور پر پڑھو گے علم نہیں آئے گا تو قرآن نے دوسرا اقرا اقرا و رب اکرم پڑھ تیرا پروردگار سخی داتا ہے اللہ علم قلم تیرا پروردگار وہ ہے جو استاد کے ذریعے سے تو سکھلاتا ہی ہے وہ پین سے بھی سکھلاتا ہے پین سے سکھلاتا ہے یعنی قلم سے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرو مگر اس مطالعہ کرنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اناپ شناب مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو گے اناپ شناب مت پڑھو جو بھی کتاب ہاتھ میں آ گئی پڑھنے لگے نہیں اہل حق کی کتاب پڑھو اہل دل کی کتاب پڑھو دو شرطیں اہل حق اہل سننا ولجما میں سے ہو اسی کی کتاب پڑھو گمراہ فرقوں کی کتابیں مت پڑھو چاہے اس کی زبان کتنی شاندار ادبی زبان ہو چھوڑو اس ادب کو تمہیں ادب سیکھنا ہے تو شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھو گمراہ نہیں ہوگے شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بعد لوگ کے فلاں کی زبان بڑی شاندار ہے زبان میں ستیہ ناش ہو جائے گا تمہارا سب سے پہلے دیکھو کہ مصنف اہل حق میں سے ہے یا نہیں اہل سننا ولی میں سے ہے یا نہیں ہے تو پڑھو اس کی کتاب نہیں ہے بابا رہنے دے پھر اس سے آگے اگر مصنف اہل دل بھی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی کتاب سے علم بھی حاصل ہوگا اور صلاح اور نیکی بھی پیدا ہوگی جیسے متکلم کا اثر سامے پر پڑتا ہے ایسے ہی کتاب کے پڑھنے سے اگر صاحب کتاب اللہ کا نیک بندہ ہے تو کتاب کے واسطے سے اس کا صلاح تقوا منتقل ہوتا ہے لیکن یہ لازمی شرط نہیں لیکن بہرحال اگر وہ اہل دل ہے نیک بندہ ہے تو اس کی کتابیں پڑھو گے تو نیکی بھی منتقل ہوگی اور باقی یہ شرط ضروری نہیں ہے ضروری شرط ہے کہ وہ اہل حق میں سے ہو اس کی کتاب پڑھو گمراہ فرقوں کی کتاب مت پڑھو ضرورت کے لیے ضرورت کے لیے پڑھ سکتے ہو کب پڑھ سکتے ہو جب حق اور باطل باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اب پڑھو عیسائیوں کی پڑھو ہندوؤں کی پڑھو کسی کی بھی پڑھو اور جب تک حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو مودودی کی کتاب میں مت پڑھو وہ کہاں ان اچھی صحیح بات کہے گا کہاں گڑبڑ کر ڈالے گا ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا میں مظاہر الوم سہارنپور میں پڑھتا تھا اصول شاشی پڑھتا تھا سال تھا تو میں درس کا میں کیوال سے ٹیک لگا کر مودودی صاحب کی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا مجھے شروع ہی سے اردو زبان سے محبت ہے اور مودودی صاحب بہت شاندار اردو زبان لکھتے ہیں تو میں ان کی اردو سے سیکھنے کے لیے ان کی کتاب پردہ پڑھتا تھا اور پردہ کتاب میں کوئی ایسے گمراہی کی بات نہیں تھی تو میں دروازہ ٹیک لگا چھوٹی سی سائز میں چھپی ہوئی ہے میں پڑھ رہا تھا اور استاد پیچھے سے گزرے حضرت مفتی یاہیا صاحب قدر روح انتقال ہو گیا وہ پیچھے سے گزرے ان کی نظر پڑی میری نہیں پڑی پھر آگے دروازے سے جب اندر داخل ہوئے تو میں نے کتاب بند کر کے تپاہی کے نیچے رکھ دی اور اپنی کتاب کھول لی سبق پڑھا سبق پڑھ کر کے استاد جب جانے لگے تو مجھ سے یہ کہتے گئے مغرب کے بعد دارالفتہ میں آنا وہ دارالفتہ میں بیٹھ کر فتوے لکھتے تھے مجھ سے کہا مغرب بعد دارالفتہ میں آنا کہ ٹھیک میں مغرب بعد گیا وہ فتوے لکھ رہے تھے میں بھی کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ لگ پڑھنے میں لگ گیا وہ فتوی لکھتے رہے میں پڑھتے رہا جب عشاء کی اذان ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ مغرب بعد دارالفتہ میں آنا فرمایا ہاں درسگاہ میں کیا کتاب پڑھ رہے تھے جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں بچپن سے مجھے جھوٹ سے بہت نفرت تو میں نے صاحب کہا میں نے کہا حضرت مودودی صاحب کی پردہ پڑھ رہا تھا مظاہر میں تو مودودی کی کتاب اگر کوئی پڑھے تو فوراً اخراج ہو جاتا تھا اب تو وہ شختی نہیں رہی لیکن شروع میں اگر مظاہر میں کوئی مودودی کی کتاب کسی طالب علم کے پاس پائی جائے تو فوراً اخراج ہے اور میں بھی کسی طالب علم سے لایا تھا چپکے چپکے میں سب کچھ چلتا ہے تو میں نے صاف کہا میں نے کہا حضرت مودودی صاحب کی پردہ پڑ رہا تھا تو حضرت نے فرمایا ابھی نہ پڑھو جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا کیوں نہ میں نے جا کر وہ جس طالب علم سے میں نے لی تھی اسے واپس کر دی میں نے آگے ایک سطر بھی نہیں پڑھی واپس کر دی پھر تین سال میں مزاح علم میں رہا پھر پانچ سال دار میں رہا پھر مدرس ہو کر کے اشرفیہ میں گیا اشرفیہ میں مدرسی کے ساتویں سال نو سال میں نے وہاں پڑھایا ہے ساتویں سال ڈاک میں ایک کارڈ آیا اس میں لکھا تھا عزیزم سلم ہوں اب تم مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو یا یا وہ پھر میری حیرت گئی اب وہ تین سال اور پانچ آٹھ سال اور یہ سات سال اتنے عرصے کے بعد ان کا کارڈ آیا اتنا ہی لکھا تھا عزیزم سلم اب تم مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو ہی یا وہ پھر تو پکا جب علم ہو جائے حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کچھ بھی پڑھو کوئی ضرور نہیں پہنچے گا لیکن کچا علم ہے حق اور باطل کو سمجھ نہیں سکتا ہے اس مرحلے میں مطالعہ کرتے وقت پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مصنف اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل گمراہ لوگوں میں سے ہے پھر ساتھ میں اگر اہل دل بھی ہے تو سونے پہ سوہاگا اور پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے مسلسل علم کو علم کے لیے پڑھنا ہے پھر قرآن کریم کہتا ہے الانسان السان عمالم یعلم اللہ پین کے ذریعے سے انسان کو وہ علم سکھلاتے ہیں جو اس نے مدرسے کی زندگی میں نہیں جانا ہاں تو اس نے استعداد حاصل کیے پیدا کیے اور اس استعداد سے جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نئے نئے علوم سکھائیں گے پھر اس کے بعد میں ایک مضمون ہے کل ان انسان ان الى رب کر رجا ہرگز نہیں انسان سر ابھارتا ہے سیلاب کا ندی سیلاب آتا ہے اس کا لیول اوور فلو ہو گیا یہ تو ہے تو سر ابھارتا ہے یہ اس کا طریقہ غلط ہے یہ جو سر ابھار رہا ہے طریقہ غلط ہے مگر انسان کی کمزوری ہے وہ سر ابھارتا ہے کیوں وہ سمجھ سوچ وہ اس کا خیال ہے کہ ہم کیوں ڈنگرے ہمارے جیسا کوئی گدا نہیں ہے دیکھو لنکا میں جو پہنچتا ہے وہ باون ہاتھ کا ہو جاتا ہے اپنے ملک میں بالش کیا ہوتا ہے گونا ہوتا ہے بالش بھر کا لنکا میں پہنچا باون ہاتھ کا ہو گیا یہ ہے سر ابھارنا کہا یہ طریقہ ہرگز مناسب نہیں انسان کا یہ کمزوری ہے کہ وہ سر ابھارتا ہے کلّا انسان لیت کیوں وہ سمجھتا ہے راہ وہ سمجھتا ہے اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو قرآن نے کہا کیا تو اللہ سے بھی بے نیاز ہے ان رب کر رجا کیا تو اللہ سے بھی بے نیاز ہے اللہ کے سب محتاج ہیں یہ مضمون اس کے ساتھ آیا ہے کیوں علم اپنے جیلوں میں تکبر لاتا ہے جیلو سمجھتے ہو پہلے پرانے زمانے میں نواب صاحب گھوڑے پر چلتے تھے اور پانچ سات خادم رکاب پکڑ کر زین پکڑ کر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے نواب صاحب کی شان نواب صاحب اوپر بیٹھے ہیں اور پانچ سات آدمی ساتھ چل رہے ہیں جیلوں میں چل رہے ہیں علم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو علم اپنے جلو میں تکبر کو لاتا ہے گمنڈ کو لاتا ہے پھر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہی نہیں پوا بھی سمجھتا ہے کہ میں من بھر کا ہوں ادا بھی سمجھتا ہے میں من بھر کا ہوں شیر بھی سمجھتا ہے میں من بھر کا ہوں ارے تو اب شیر بھر کا ہے ادا ہے پوا ہے مگر سمجھتا ہے میں شیر بھر کا ہوں اور جب یہ صورت حال ہو جاتی ہے تو پھر اختلاف اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا دروازہ بند کرنا بڑا مشکل ہے آپ کمپیر کرو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں سے سو گنا زیادہ علماء ہیں اور کوئی اختلاف نہیں کیوں وہاں چھوٹے بڑے ہیں میں چھوٹا مجھ سے بڑا یہ اس سے بڑا یہ مجھ سے بڑا یہ آخری اتھارٹی دا علم دیوبند کی جو وہ کہے وہ سب مان لیں گے اور جہاں سب باون ہاتھ کے ہوں کوئی چھوٹا ہی نہیں سبھی بڑے ہو اور حقیقی ریئل بڑے نہیں مظوما بڑے اپنے گمان میں بڑے تو وہاں وہ ایسے اختلافات ہوں گے کہ ان کو کوئی سالو نہیں کر سکتا ان اختلافات کو جب تک صورت حال وہ نہ ہو جو بر صغیر میں صورت حال ہے کہ علماء ایک درجے کے نہیں ہیں چھوٹے بڑے ہیں آپ دارالعلوم دیوبند کو لے لیجیے ادارے کو ادنا کے اساتذہ ہیں استابا کے ہیں الف کے ہیں اولیا کے ہیں پھر دارالعلوم اکابر بھی ہیں پھر اوپر اتارٹی ہے اتارٹی کہتی ہے سارا دارالعلوم مان لیتا ہے چھوٹے بڑوں کا تفاوت ہے میرے بھائیوں اس ملک میں آ کر کے علماء میں چھوٹے بڑے کا تفاوت نہیں رہا ہر شخص اپنی جگہ پر بڑا بنا ہوا ہے یہ صورتحال کیوں ہے اگلا جو اقرا ہے خاندہ کا وہ شروع ہی نہیں ہوا وہ سمجھ میں فارغ ہو گیا میں فاضل ہوں اللہ ہوں بس میرے بھائیوں ضروری ہے کہ اپنے اندر خاک ساری پیدا کرو ہر آدمی چھوٹا بنے بڑا کون ہے وہ اللہ جانتے ہیں باقی ہر آدمی تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اور چھوٹا بنانے کے لیے راستے دو ہی ہیں یا تو خانقاہ سے تعلق قائم کرو یا تبلیغ جماعت میں نکلو مدرسوں میں رہنے سے خاکساری نہیں پیدا ہوگی کبھی نہیں ہوگی علم تو تم پڑھو گے تو بڑھتا چلا جائے گا اور غرور بھی بڑھتا چلا جائے گا لیکن خاک ساری پیدا کرنی ہو جماعت میں نکلو یا پھر کسی خانقاہ میں جاؤ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سو فیصد کامیابی ہو دیکھو مدرسوں میں سے سو فیصد علماء کہاں نکل رہے ہیں لیکن نکل رہے ہیں تو جماعت میں جانے سے ہر آدمی خاکسار بن جائے ایسا کوئی ضروری نہیں مگر ایک بہرحال وہاں جماعت میں جانے سے خاکساری پیدا ہوتی ہے تجربہ یہ ہے اسی طرح سے خانقاہ میں گیا تو خانقاہ میں جا کے ضرور خاکساری پیدا ہوگی کوئی ضروری نہیں ہے اب تو جو بزرگ مجاز بنتے ہیں وہ سب سے بڑے مغرور ہوتے ہیں لیکن بہرحال خانقاہ سے بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے مدرسوں ہی کی حد تک رہو گے تو خاک ساری پیدا نہیں ہوگی توازو پیدا نہیں ہوگی اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوگی علماء کے درمیان میں جو اختلافات ہیں وہ کبھی حل نہیں ہوں گے اس کے بعد پھر مولانا عبد الرحمان صاحب نے اور مولانا یحییٰ صاحب نے دس سوال دیے ہیں اور نیچے تل کا شرتن کاملتن نہیں لکھا اس آیت کو بھی لوگ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں قرآن یہ آیت ہے تل کا شرتن کاملتن اس آیت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں ایک اعتراض پہلا جواب دوسرا جواب تیسرا جواب دسواں جواب تل کا شرتن کاملتن یہ غلط جگہ آیت کا استعمال ہے آیت کا صحیح مطلب کیا ہے کہ جو تمتو کرے یا تیران کرے اور اس کے پاس حدی اویلیبل نہ ہو تو اسے دس روزے رکھنے ہیں تین روزے رکھنے ہیں حج کا احرام باندھ کر نو دل ہجا تک وہ تین روزے پورے ہونے چاہیے اور سات رکھنے ہیں جب اپنے وطن میں لوٹ جائے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ جو تین روزے ہم نے رکھے تھے حج کا احرام باندھ کر یہ تو بڑے اہم اور ہم نے دیوبند میں آ کر سات روزے رکھے اس کے وہ اس کے برابر کہاں اور آنے نے کہا تل کا اشرتن کام لتن تل کا مبتدا ہے اور اشرتن کاملتن کام لتن خبر ہے وہ کمپلیٹ دس ہیں ان تیس کو تین کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے جو دیوبند آ کر آ کر ساتھ رکھتے ہیں وہ بھی انہی کے مانند ہیں یہ آیت کریمہ کا صحیح محل استعمال یہ ہے دس ہوئے نو سب جانتی ہے کہ نو کے بعد دس آتا ہے دس کے بعد گیارہ آتا ہے تو یہ کوئی بیان کرنے کی بات تھی بدی ہی بات کہ یہ دس روزے ہوئے وہ تین اور یہ سات دس ہوئے بھائی سبھی جانتے دس ہوئے یہ ذہن میں اس کا کوئی گئے دس گھر جا کر جو سات روزے رکھیں گے اس کے بجائے یہی کیوں احرام میں نہ رکھ لیں حرم میں کیوں نہ رکھ لیں یہ پنزل ہجا سے ہم احرام باندھ لیں گے اور سارے روزے احرام میں رکھ نہیں تین روزے احرام میں رکھو اور سات گھر جا کے رکھیے اور وہ جو گھر رکھے ہوئے ہیں وہ ناقص نہیں ہیں وہ بھی انہی کے مانند کمپلیٹ ہیں اس کے بعد میں دس سوال ہیں نہ سات سوال ہیں میرے یہاں ایک قاعدہ ہے وہ مولانا عبد الرحمان صاحب بتا رہے تھے میں نے کہا میں یہ خود ہی بتا دوں گا تین قسم کے سوالات کے میں جوابات نہیں دیتا ایک پولیٹیکل ایشیو سیاسی مسئلہ میں اس کا جواب نہیں دیتا یہاں نہیں انڈیا میں بھی نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا میں پولیٹکس جانتا ہی نہیں ہندوستان کی حکومت میں صرف مودی کا نام تو میں جانتا ہوں وہ بدنام ہے باقی مرکز میں کون وزیر ہے اسمبلیوں میں کون وزیر ہے میں کسی کا نام نہیں جانتا میں نہ اخبار پڑھتا ہوں نہ ریڈیو سنتا ہوں نہ کوئی اور ذریعہ میرے پاس ہے میں تو قرآن و حدیث میں رات دن لگا رہتا ہوں پر جب میں سیاسی احوال سے واقف نہیں ہوں تو سیاسی سوالات کے کیا جواب دوں گا چنانچہ اثر بعد میری یہاں مجلس ہوتی ہے اس میں طلب بھی آتے ہیں غیر طلبا بھی آتے ہیں اگر کسی نے کوئی سیاسی سوال کیا تو میں کہتا ہوں مولانا رشید صاحب کے پاس جا وہ جو البا کے صدر ہیں وہ ساری سیاست سے واقف ہیں جا وہاں جا کر پوچھ مجھے نہیں معلوم کیا تو اس لیے جو سیاسی سوال مجھ سے کوئی مت کرو میں اپنے ملکوں کی سیاست سے واقف نہیں ہوں دوسرے ساری دنیا کی پنچایت کہاں سے کروں گا میں دوسرا ہسٹری تاریخ کا سوال مجھ سے مت کرو میرا موضوع سبجیکٹ ہسٹری ہے ہی نہیں میں صرف صحابہ اور تابعین کی ہسٹری جانتا ہوں اس سے نیچے نہیں ہندوستان میں جب مجلس میں کوئی سوال کرے تیمرم کے بارے میں ایک سوال کیا ہمایوں کے بارے میں ایک سوال کیا تو میں کہتا ہوں مولانا حبی الرحمان آزم جا کر پوچھ ان کا موضوع ہے تاریخ میرا موضوع تاریخ نہیں میں نہیں جانتا یہ سوال لہذا کوئی تاریخی بات بھی مجھ سے مت پوچھو میں نہیں جانتا تیسرا آپ کے ملک کے برننگ پرابلمز یہ بھی مجھ سے مت پوچھو میں کوئی جواب نہیں دیتا ادھر سے سنتا ہوں ادھر نکال دیتا ہوں اس لیے کہ میں اس ملک میں پینتیس سال پہلے سے آ رہا ہوں مسلسل آپ حضرات میں سے بہت سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے آ رہا ہوں اور یہ سب ملک کے مسائل بیان کر کر کے تھک گیا کوئی نہیں مانتا جب کوئی مانتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں تو کیا فائدہ بیان کرنے سے اس لیے میں اب ان مسائل کو جواب ہی نہیں دیتا پہلے دیتا تھا سب تفصیل کرتا سب کا تھا پینتیس سال پہلے سے آ رہا ہوں میں اور یہی اٹھارہ انیس گھنٹے کے روزے سے تب پہلی مرتبہ آیا تھا پورا راؤنڈ گزر گیا اور بیان کرتا تھا مگر کوئی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے پھر ایسی صورت میں دماغ پاشی کرنے سے کیا فائدہ لہذا یہ جو تمہارے ملک کے برننگ پرابلمز ہیں وہ مجھ سے مت پوچھو وہ اپنے یہاں کے علماء سے پوچھو ان جھوٹوں کو لڑنے دو جو لڑتے ہیں اس کے بعد میں ان سوالات میں سے ان تین قسم کے سوالات کو مستثنا کر کے جو سوال قابل جواب ہے وہ بیان کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے اونٹ گھوڑا وغیرہ استعمال میں لایا جاتا تھا جو اس زمانے میں عام متن جو اس زمانے میں عام متن استعمال نہیں ہوتے لیکن لباس کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا لباس سنت شمار کیا جاتا ہے اور اس پر علماء کرام بڑی طاقت فرماتے ہیں اور مغربی لباس کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے یہ تو صورت حال ہے کیا کوئی قاعدہ ہے یہ اصل سوال اب شروع ہے کیا کوئی قاعدہ ہے جس سے ہم فرق کر سکیں کہ یہ صرف اس زمانے یا علاقے کا رواج تھا جبکہ دوسری چیزوں کا شمار باقاعدہ سنتوں میں کیا جائے گا اس مسئلے میں یہ سمجھو ہر زمانے میں ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سنت لباس ہے ضروری نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں کرتا نہیں پہنا جاتا تھا چادر اڑی جاتی تھی لنگی باندھی جاتی تھی پجامہ نہیں پہنا جاتا تھا تو اسی کا نام سنت نہیں ہے ہر زمانے میں ہر علاقے میں صالحین اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سب سنت لباس یہ قاعدہ کلی یاد رکھ لو جو بھی لباس ہے اس میں ایک درمیان میں ایک جملہ میں بتلاؤں آج کل ادھر بولٹن طرف ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہے اماما سنت ہے یا نہیں تو مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا تو میں نے بتلایا امامہ سنت ہے لیکن امامہ سیمبل نہیں ہے امامے کو سیمبل بنانا یہ سنت نہیں امامہ سنت دونوں باتوں میں فرق کرو ہندوستان میں ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے میرے ساتھ میرے بچے تھے تو ایک سکھ تھے سردار جی انہوں نے میرے ایک بیٹے سے پوچھا تم سب کی ٹوپیاں الگ الگ کیوں ہیں سب نے ٹوپی پہن رکھی سب کی ٹوپیاں الگ الگ کیوں ہیں تو میرے بچے کوئی جواب نہیں دے سکے انہوں نے بعد میں مجھ سے ذکر کیا کہ سردار جی یہ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا تم جواب دیتے کہ ہماری ٹوپیاں ہمارا سیمبل نہیں ہے سردار جیوں کی پگڑی سیمبل ہے ایک خاص انداز سے باندھتے ہیں ایک خاص انداز سے جو دیکھے گئے سردار جی تو انہوں نے پگڑی کو سمبل بنایا ہے ہم ٹوپی پہنتے ہیں مگر ٹوپی ہمارا سیمبل نہیں بس اگر یہ کوئی کہے کہ پنچ کلی کی ٹوپی پہنو کشتی نما پہنو دو پلی پہنو سب ایسا ہی پہنے نہیں یہ سن سر پہ ٹوپی پہنو ٹوپی کو سیمبل مت بناؤ دیکھو ساری دنیا کے مدرسوں میں یونیفارم ہوتے ہیں اب تو مدرسوں میں بھی یونیفارم علی گڑھ سے چلا تھا دارالعلوم میں دیوبند میں کوئی یونیفارم نہیں نیک بندوں کا لباس پہنو چاہے لنگی باندھو چاہے پائجامہ پہنو کرتا پہنو گھٹنے تک پہنو ذرا نیچے تک پہنو عرب کا جو کرتا ہے عورتوں والا وہ مت پہنو عربوں کا جو کرتا ہے ٹخنوں سے نیچے تھے یہ تو عورتوں کا کرتا ہے وہ مت پہنو عرب جب سے عورتیں بن گئی اسلام کی شان پوری دنیا میں گٹ گئی عرب جب سے عورتیں بن گئے ساری دنیا میں اسلام کی شان گٹ گئی آج بھی عرب مرد بن جائیں تو ساری دنیا میں اسلام کا سر بلند ہو جائے گا اللہ نے عربوں میں کوئی صلاحیت رکھی ہے اور اسی صلاحیت کی وجہ سے نبی آخر الزما کو جزیرت العرب میں پیدا کیا ہے خامخواہ نہیں پیدا کیا ہے جیسا اربوں والا کرتا تو مت پہنو وہ تو عورتوں کا کرتا ہے مردوں کا نہیں آدھی پنڈلی تک یہ مردوں کا کرتا ہے حدیث ہے جب حضور نے یہ فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک کپڑا پہنو تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک بالش تو کرتا نیچا رکھے ہیں تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو عورت گھر سے نکلے گی تو اس کے پیر نظر آئیں گے تو حضور نے فرمایا پھر ایک ہاتھ نیچا رکھے معلوم ہوا کہ عورتوں کے کرتے سے ایک ہاتھ اوپر مردوں کا ایک بالش تو اوپر مردوں کا کرتا ہے اور وہ ایک بالش سے نیچے اگر عورت کرتا پہنے کے باہر نکل کر چلے گی تو پیر نظر آئیں گے مردوں کا کرتا تو یہ ہے آج کل جو اربوں نے کرتے شروع کر دیے ہیں تو عورتوں کے کرتے ہیں اور جیسا آدمی لباس پہنتا ہے وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے آج عرب زنانے بن گئے عورتیں بن گئے اسلام کی شان گٹ گئی مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں مانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کے چلا رہے ہیں پیٹرول وہ ہیں جب وہ اسلام کی گاڑی میں وہ پیٹرول پڑے گا تب گاڑی چلے گی لہٰذا وہ تو مت پہنو باقی جیسا چاہو کرتا پہنو اب تو بعض بعض امام ایسے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ان کا کرتا ہوتا ہے نماز پڑھا ہے ارے اللہ کے بندے جو اسبال ہے اس میں سوب لفظ ہے کپڑا لٹکانا منع ہے پجامہ لنگی ہی کا تخصیص نہیں ہے تو بعض حضرات نے ایک خاص قسم کی ٹوپی اس کو سیمبل بنایا ہے ٹوپی سنت ہے اس کو سیمبل بنانا سنت نہیں ہے کہ ایسی ہی ٹوپی ہونی چاہے ایسا نہیں ایسے امامہ سنت ہے حضور نے ہمیشہ باندھا ہے یعنی دور اول میں باندھا ہو بعد میں وہ امامہ منسوخ ہو گیا ایسا نہیں ہے ہمیشہ باندھا کا یہ مطلب ہے زندگی کا آخر تک استعمال فرمایا اماما مگر امامہ سیمبل میں نہیں ہے اگر کوئی سیمبل بناتا ہے تو اس امامے کو سنت نہیں کہیں گے بہرحال یہاں یہ تھا کہ ہر علاقے میں ہر زمانے میں نیک لوگوں کا جو لباس ہے وہ سنت ہے اس کے بعد داعش اور اس داعش اور اس قسم کے جہاد کے نام پر وجود میں آنے والی تنظیموں کے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے میں داعش کے دم کو بھی نہیں جانتا میں کیا تمہیں بتاؤں ایسی تنظیموں کا حامیوں کا دعویٰ ہے کہ فریض جہاد کو اور مسلمانان عالم کی حفاظت کو نام نہاد مسلمان حکمران نے ترک کر دیا اس لیے اس زمانے میں یہ تنظیمیں حفاظت دین کے علم بردار ہیں یہ دعویٰ ہے اور ہر دعویٰ کو یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح دعویٰ ہو میں اس بارے میں جانتا نہیں ہوں تو میں کیا تبصرہ کہوں البتہ ایک قصہ سنو اس مسجد میں جب میں پہلے آیا سب سے پہلی مرتبہ آیا تو یہاں یہ خلافت کمیٹی والے تھے جو آتے تھے اور تراوی کے بعد باہر کھڑے رہتے تھے اور نوجوانوں کو لیٹی جو تقسیم کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے اسی زمانے میں یہاں برطانوی اسلامی پارلیمنٹ بھی قائم ہوئی تھی سب ٹائٹا فش ہو گئے تو یہ جو اسلامی خلافت والے تھے وہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے وقت لیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کا آ جاؤ ویلکم عشاء کے تراوی کے بعد آئے دس بارہ نوجوان آئے جن کا لباس بھی اسلامی نہیں تھا آئے بیٹھے ہمارے دوستوں نے ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کر رکھا تھا کھایا پیا جب فارغ ہو گئے تو میں تو کچھ بولا نہیں ملنے کے لیے تو یہ حضرات آئے ہیں تھوڑی دیر خاموش رہے پھر ان میں سے ایک بولا اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں ان کا فرض ہے تو اب وہ تو ہکے بکے ہو گئے وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا اس پر اشکال کریں گے دلائل پیش کریں گے یہ جواب دینے پڑیں گے میں نے دیتا فرض ہے تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے وہ پہلے سوال کرو پھر اس تیسرے سوال پر آئی ہو کلے کو کیا سوال ہے اسے میں نے کہا میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے اب پوچھو کہاں تو کہ ہاں ہاں یہ سوال رہ گیا کہاں میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو ٹرکی میں کرو عراق میں کرو ایران میں کرو پاکستان میں کرو یہ مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پاسبلٹی ہے جاؤ وہاں کرو کہنے کے وہاں تو گردن اڑتی تو میں نے کہا پھر اللہ کے بند ہو یہ ملک یہاں کیا پاسبلٹی ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کی اور یہاں تمہیں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے غیروں نے اب اس طرح کی تم نہ رہے تقریر نہ رہے تقریر کر کے سب کی زندگی کیوں اجیرن کرتے ہو جہاں خلافت اسلامیہ قائم ہو سکتی وہاں تو جاتے نہیں ہو جاؤ وہاں جا کر نعرے لگاؤ وہ گئے وہ گئے پھر نہیں آئے میرے پاس عرب ممالک میں گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی حکومتوں کو نکالنے کے لیے لوگ سڑکوں پر آ نکلے اور اس سلسلے میں مختلف تحریکیں چلی ہیں کیا اس قسم کے اقدامات مسلمانوں کے حق میں ہیں یہ الٹا نقصان کا باعث ہے کوئی نقصان نہیں ہے قرآن نے ایک ضابطہ اس, مسلم اس مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگیں ہوتی کہ نہیں جہاد ہوتا ہے کبھی مسلمان جیت جاتے ہیں کبھی کافر جیت جاتے ہیں عہد میں کافر جیتے تھے اور یہ کہیں کہ کافر کبھی کبھی جیت جاتے ہیں لہذا ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہے ارے کرو تین کل ایام انداب کبھی ہماری چت ہے کبھی ان کی چیت ہے کبھی ہماری پٹ ہے کبھی ان کی پٹ ہے یہ تو سب ہوتا ہی رہے گا پھر نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہیں گے کیا میڈیا سے مسلمانوں کا تخلف مسلمانوں کے مفاد اور ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا غلط تصور دیا جا رہا ہے اس صورتحال میں اگر مسلمانوں کے پاس اپنے میڈیا کے وسائل ہوتے ہوتے تو بڑی حد تک اپنا دیکھوا کر سکتے ہیں دس از اے رائٹ یہ جو بات واز کہا ہے نا اس سوال میں سوال نہیں کہ واز کہا ہے وہ بالکل صحیح واز ہے مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ کون ملک ہے دنیا میں جو اپنا میڈیا یہودیوں کے میڈیا کے اوپر بالا کر کے چلا سکتا ہے ماں و شما تو بے دستوں پا ہم کیا میڈیا چلا لیں گے میڈیا تو گورنمنٹ چلائیں گی دنیا میں کون سی گورنمنٹ ہے جس کا اشارہ کرو کہ فلاں گورنمنٹ کا میڈیا اگر کھڑا ہو تو یہودیوں کے میڈیا سے آگے جا سکتا کسی کا نہیں نمبر پانچ علم دین کی طرف اکثر مسلمانوں کی توجہ بہت کم بلکہ کل معدوم ہے یہ غلط ہے دیکھو علم دین یعنی فرض کفایہ والا علم یہ ایک تو کمپلسری علم ہے وہ تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے لیکن جو علم دین علماء والا ہے فرض کفایہ والا ہے اس کی طرف کل عدم توجہ کل عدم نہیں ہے توجہ مجھے یاد ہے پورے ہندوستان میں میرے بچپن میں لے دے کر دو تین چار ادارے تھے پورے ہندوستان میں آج پورے ہندوستان میں کم سے کم بیس ہزار دارالعلوم ہیں اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں آٹھ سو طلبہ عربی کے تھے جب میں مدرس ہو کر آیا تب آٹھ سو طلبہ عربی کے تھے آج دارالعلوم دیوبند میں چار ہزار طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم آدھے طلبہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے جاؤ کسی اور مدرسے میں اور سارے مدرسے بھرے ہوئے ہیں اور ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے تو کہاں کا لدم ہے یہ تو غلط ہے اصل کیا ہے اصل مدارس اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں انجام دے رہے طلبہ تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں مگر بیچارے جیسے کورے آتے ہیں ایسے کورے جاتے ہیں مسلمانوں کی توجہ کم نہیں ہے پہلے سے ہزار گنا بڑھ گئی ہے اور یہ برکت ہے تبلیغ جماعت کی اور جگہ جگہ جو علماء نے کام شروع کیے دونوں تبلیغ جماعت کا ہم نے کیا غلط مولانا کہ ہم نے کیا غلط دونوں ہاتھ سے تالی بجی ہے تبلیغ جماعت کی وجہ سے بڑے اصلاح آئی تو بڑے کی جب اصلاح ہوئی تو اپنے بچوں کے بارے میں خود سوچے گا اور علماء نے جگہ جگہ پہنچ کر کے ادارے قائم کیے اور لوگوں کی اصلاح کی تو بڑے سورے تو اولاد کی فکر ہوئی بہرحال عوام کی توجہ تو بے حد بڑھ گئی ہے علم دین کی طرف مگر مدارس اپنا کردار صحیح انجام نہیں دے رہے حصول جہاں ہیں اس کو تو انگلی رکھتے نہیں علم الدین کی طرف اکثر مسلمانوں کی توجہ بہت کم بلکہ کل معدوم ہے اس صورتحال میں برطانیہ کے مسلمان کو کن بنیادی باتوں کی تعلیم دی جائے یہ فضول سوال ہے ارے مسلمان جتنے بچے دیتے ہیں ان کو تم کما کو پڑھا کر تو نکالو ڈھونگ تو مت کرو مدرسوں میں اور مدرسے اس سلسلے میں نہایت پیچھے ماں باپ اپنی جگر کے ٹکڑے حوالے کرتے ہیں ان مدرسوں کو فیس دیتے ہیں ہزار پاؤنڈ پھر بیچارہ پڑا ہے گل گال کر جیسا آیا تھا ویسا ہی مولوی نام کر کے چلا گئے تو کیا مسلمانوں نے بچے اس لیے دیے تھے مدرسوں کو لاؤ لاؤ قوت کو بتائی نمبر چھ یہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اس تناظر میں یہاں کی سیاست میں حصہ لینے کی کتنی اہمیت ہے کوئی ترازو لاؤ تو میں تول کر بتاؤں کتنی دھڑی اہمیت ہے ایک طرف تو بعض ووٹ دینے کو بالکل حرام کہتے ہیں غلط ہے اور دوسری طرف بعض حضرات بڑے زور سے الیکشن کے وقت مسلمانوں کو ووٹ دینے کی ترغیب دیتے ہیں یہ صحیح ہے اور کچھ مسلمانوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ بھی پارلیمنٹ یا کونسل کے رکن بننے کے لیے کھڑے ہوں یہ بھی صحیح ہے جس ملک میں رہ رہے ہو اگر تم وہاں ووٹ نہیں ڈالو گے تو پھر تمہارا کیا مقام رہے گا اس لیے جو پہلی رائے ہے وہ صحیح نہیں ہے دوسری رائے ہی صحیح ہے نمبر سات دیکھو اہم سوال ہے عام طور پر مسلمانوں میں ایک ایک طبقہ دیندار کہلاتا ہے یہ سب بیٹھے دیندار اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو دنیا دار کہلاتا ہے یعنی مالدار ان دونوں کے درمیان جو یہ خلیج ہے اس کو کیسے مٹایا جائے یا کیسے کم کیا جائے یہ سوال میں غلطی ہے یہ دو طبقے نہیں تین ہیں یہ ہیں دیندار یہ ہیں مالدار اور یہ ہیں عوام میجورٹی عوام کی ہے اس ملک میں کئی مرتبہ میں نے پیچھے کہا ارے تم لوگ مدرسوں کے جلسے کرتے ہو جلسے میں کوئی عوام تو ہے ہی نہیں کیوں نہیں عوام تمہارا عوام کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں ہے صرف چندہ مانگنے کے لیے جاتے عوام کے پاس مدرسے کے جلسے میں کیوں عوام کو نہیں لاتے رواج نہیں ہے اور آپ انڈیا میں چلے آؤ کسی مدرسے کا کوئی جلسہ ہو تو اسی فیصد عوام ہوں گے بیس فیصد ہی خواص ہوں گے ارے بھائی ان سے چندہ لائے ہو تو ان کو دین بھی تو پہنچاؤ اور یہ نہیں آتے تو انوائٹ کرو باقاعدہ ملو جا کر جیسے تبلیغ والے گشت کرتے ہیں جا کر ان سے گشت کرو جلسے میں آنے کی اہمیت سمجھاؤ دعوت نامے دو اور ان عوام کو لاؤ صرف ان کے پیسے ہی مت لو ان کو لا کر کے ان کو دین بھی پہنچاؤ یہ درمیان میں طبقہ ہے وہ مالداروں کا طبقہ مالدار پانچ فیصد ہوتے ہیں دیندار بھی پانچ فیصد ہوتے ہیں دیندار بھی پانچ فیصد ہوتے ہیں مالدار بھی پانچ فیصد ہوتے ہیں نوے فیصد تو عام مسلمان ہوتے ہیں یہ اگر مالداروں کے پلے میں چلے گئے تو وہ پلہ بھاری ہو گیا اور ان عوام کو آپ اپنے پلے میں لے آئے تو آپ کا پلہ بھاری ہو گیا بس یہ جو بیچ کا طبقہ ہے اس کو لاؤ مدرسوں سے قریب کرو اسی لیے دارالم دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی نے یہ کہا کہ امیر کبیر کے چندے پر اعتماد نہ کیا جائے عام مسلمانوں کے پاس جاؤ پیسہ پیسہ لو تاکہ جب وہ چندہ دے کر تو اس کا تعلق مدرسے سے جڑے گا اور مدرسے میں جو کچھ پڑھایا لکھا جاتا ہے وہ ان تک آئیں گے وقتاً فوقتا آئیں گے ان کو نصیحتیں کی جائیں گی اس سے وہ دین کے قریب آئیں گے ان کو دین کا فائدہ ہوگا تو اس لیے جو دو طبقے کیے ہیں دین دار اور دنیا دار یعنی مالدار ان کے بیچ کا جو طبقہ ہے اسے مدرسوں سے جوڑو اور یہ دنیا داروں کو نہیں جوڑنا نہیں ان کو بھی جوڑو لیکن عوام کو مدرسوں سے جوڑو اگر عوام مدرسوں سے نہیں جڑیں گے صرف چندہ لینے کے لیے جاؤ گے اور دین کے تعلق سے ان کو نہیں جوڑو گے تو نقصان ہوگا مدرسوں کا بھی نقصان ہوگا دین کا بھی نقصان ہوگا لوگوں کا بھی نقصان ہوگا واخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین اب کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو پوچھو اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں اونچا سنتا ہوں مشین لاؤ پر میری مشین اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو پوچھنا ہو پرچہ لکھ کر بھیجو تو جھگڑائی ختم ورنہ میں عام طور پر جو لوگ باتیں کرتے وہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں اور پرچہ لکھ کر پوچھنا ہو سبحان اللہ کاغذ کی ضرورت ہے تو ہے ماننی چاہیے ایک خلاصہ یہ تھا کہ جو میڈیا کا جو کوشچن تھا اس کے اندر وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میڈیا کے اندر وہ ویڈیو بھی کرتے ہیں جب وہ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں وغیرہ تو وہ یہ کس حد تک جائز ہے ارے اپنا میڈیا بناؤ اور اپنے طور پر جائز طریقے پر چلاؤ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ کون سی حکومت ہے جو اپنا میڈیا چلا کر کے یہودیوں کے میڈیا پر غالب آئے یہ تو ان کے جو گندگی کے تالاب میں گیا وہ گندا ہوا جی۔ تم اپنا کیا کر لو گے وہ تو اپنی چلائیں گے اپنے لیے تمہیں استعمال کریں گے اپنا میڈیا بناؤ اور ظاہر ہے کہ تو حکومتیں بنائیں گی اور ایسا مضبوط بناؤ کہ یہودیوں کا میڈیا دب جائے ایسا بنانے کی پوزیشن میں کوئی حکومت نہیں اور یہ جو آپ فرما رہے یہ مسئلہ مفتیوں سے پوچھنے کا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا میڈیا میں جانے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے بی بی سی تمہیں اپنے مقصد سے استعمال کرے گی تم اپنی کوئی بات وہاں آزادی سے کہہ ہی نہیں سکتے ہو ان کو ٹی وی پر آنے کا شوق ہے وہ اس کو دلیل بناتے ہیں ہم اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں ارے اسلام کا بول تو بالا ہوگا تبلیغ جماعت کی محنتوں میں لگو وہاں سے اسلام کا بول بالا ہوگا حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ یہ امت اسی طرح سے سمر سکتی ہے جس طرح سے پہلی امت سمری تھی پہلی امت دعوت و تبلیغ سے سمری تھی تعلیم و تزکیے سے سمری تھی میڈیا سے نہیں سمری تھی پہلی امت دعوت و تبلیغ سے سنوری تھی تزکیہ اور تعلیم سے سنوری تھی یہی راستے ہیں تعلیم تزکیہ تبلیغ دعوت اسی طرح سے سنورے گی کہ میڈیا سے دنیا نہیں سنوار سکتی قطر جو ملک ہے قطر اس میں انہوں نے الجزیرہ ایک میڈیا وہ شروع کیا ہے کافی سالوں سے تو ایک حد تک وہ کافی کامیاب ہوئے ہر چیز اس میں صحیح تو نہیں ہے لیکن یہ یہود کے خلاف یعنی اور میں کچھ اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں کیا پوچھنا ہے پوچھو اس طرح کی میڈیا کر سکتے یعنی اس کی حیثیت کیا ہے دنیا میں الجزیرہ کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے یہ تو طالبان کے مسئلے نے اس کو نام روشن کیا لوگ جاننے لگے کہ الجزیرہ کوئی چینل ہے کیا حیثیت الجزیرہ کی ہے آج کل عورتیں دین سے بہت دور ہیں اس میں حدود کیا ہے عورتوں کے عورتوں کے کن کن ذرائع سے دین پہنچانا پہچانا جائے گا سہارنپور میں ایک مرتبہ مشاعرہ ہوا وہاں یو پی میں مشاعرے ہوتے ہیں تو سہارنپور میں مشاعرہ ہوا پہلی مرتبہ ایک عورت نے اسٹیج پر آ کر غزل پڑی تو بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کہ عورت نے اسٹیج پر آ کر غزل پڑی کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے یہ ہو گیا عورت نے اسٹیج پر غزل پڑی کیا کیا جائے میں نے کہا اس عورت کو مسلح پر کھڑا کر دو اسٹیج پر نہیں جائے گی اور اگر تم اسٹیج پر مسلے پر نہیں کھڑا کرو گے تو جائے گی یہ عورتیں جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مسلے پر کھڑے کرنے کی محنت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ مسلح پر ان عورتوں کو نہیں کھڑا کریں گے تو وہ تو پھر ولا تبرج نہ تبرج لے تلغلہ بنٹھن کر کے بازار میں گھومیں گے اور مسلے پر کھڑا کر دو پھر وہ بنٹن کر کے ننگی بازار میں نہیں گھومیں گی نکلیں گے بھی تو با پردہ نکلیں گے کرنے کی محنت یہ ہے میرے بھائی مولویوں کی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے محنت مولویوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ محنت جب تک آپ ان کو مسلح پر ان خواتین کو کھڑا نہیں کرو گے ان کے اندر دین نہیں پیدا کرو گے اس کے لیے تبلیغ والوں نے اب عورتوں کی جماعتیں شروع کی ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کے جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے اس کے فتویٰ ہے آن لائن فتویٰ پڑا ہوا ہے نکالو پڑھو اس میں یہ خیال رکھیو کہ سعید احمد نام کا فتویٰ آئے گا تو وہ میں نہیں ہوں وہ مظاہر کے بڑے مفتی تھے حضرت مفتی سعید احمد صاحب اجراڑی بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور میں مفت میں بدنام تو مفتی سید مہدی حسن یہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے اور مفتی سعید احمد صاحب یہ بزائلوم کے صدر مفتی تھے اور یہ مولانا الیا صاحب کے زمانے کے لوگ ہیں اس وقت انہوں نے فتوا دیا تھا کہ عورتوں کا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں ہے لیکن مقامی طور پر عورتیں کام کر رہے ہیں تو تو کرنا ہی چاہیے مردوں میں کام عورتوں میں کام کرنے کے لیے مرد جائیں گے ارے وہ عورتوں میں کام کرنے کے لیے تو عورتیں ہی جائیں گی حضور کے زمانے میں جب نیا قرآن اترتا تھا تو نماز کے بعد سنایا جاتا تھا مرد اور عورتیں سبھی یاد کرتے تھے مرد مردوں میں پہنچاتے تھے عورتوں عورتوں میں پہنچاتی تھی بلغو انی ولو آیتن ایک آیت یاد ہوئی پہنچاؤ آگے اور اسی لیے مسجد نبی میں عورتیں آتی تھی تاکہ جو نیا دین نازل ہو رہا اسے سیکھیں نیا قرآن اتر رہا اسے سیکھیں اور اس کو آگے پورے مدینہ میں پہنچائیں اسی لیے عورتیں آتی تھیں ورنہ مدینہ میں حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ نو مسجدیں اور تھیں اور ان نو مسجدوں کے نام آئے ہیں ابو داود کے آخر میں مراسل ابو داود لگی ہوئی ہے اس کے دوسرے صفحے میں ان نو مسجدوں کے نام ہیں ان مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھیں صرف مسجد نبوی میں آتی تھی تاکہ جو نیا دین نازل ہو رہا ہے اسے یاد کریں پہنچائیں تو مقامی طور پر تبلیغ کرنا یہ تو حضور کے زمانے سے عورتیں کرتی آئی ہیں یہ جو ہے کہ آٹھ مرد اور آٹھ عورتیں اور سولہ کا جھمگٹا چالیس دن تک ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کو دار الم دیو بننے کا اجازت نہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی ٹیڑی شرائط ہیں یہ عمر ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ تو ابھی بسم اللہ ہے اس لیے شرطیں ہیں آگے سب شرطیں فرتے ختم ہو جائیں گے پھر ہنی مون شروع ہو جائے گا مفتی کی نظر بہت دور تک رہتی ہے پریزنٹ ٹائم پر نظر نہیں رہتی یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے فیوچر میں کیا ہوگا یہ سب سامنے رکھ کر مفتی فتوا دیتا ہے تو خیر یہ جو جماعت تبلیغ والوں نے عورتوں کی جماعتیں نکالنے کا شروع کیا ہے اس کو تو دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں لیکن عورتوں کا مقامی طور پر تبلیغ کا دین کا دعوت کا کام کرنا اس کو کون ناجائز کہے گا تو ضروری ہے بس یہ جو جن سوال میں جن عورتوں کے بارے میں ان پر یہ محنت کرو سوالات مت کرو محنت کرو اور ان کو مسلوں پر کھڑے کر دو تو سارے مسائل خود ہی حل ہوں گے عورت کسی ادارے کی مدیر بن سکتی ہے بن سکتی ہے اگر یہ ادارہ وہ عورتوں کا ہے جیسے بعض لڑکیوں کے مدرسے ہیں اس کی محتمی عورت بن سکتی کسی مسجد کی کمیٹی میں آ سکتی ہے مسجد کی کمیٹی عورتوں کی ہے تو آ سکتی ہے اگر مردوں کی ہے تو نہیں آئے گی کبھی عورتوں کے ساتھ باہر جانا پڑتا ہے بہت دشواری سے ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے کوئی دشواری نہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ برابر سفر کرتا ہوں کہیں کوئی دشواری نہیں تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں ایسا تو ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہے پلین میں بیٹھے ہیں بس میں بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھنے اگلے وقت میں پڑھو لیکن دشواری کہیں نماز پڑھنے میں نہیں مولانا محمد علی جوہر رحم اللہ نے تو اس لندن میں گولڈ میز کانفرنس میں آئے تھے تو پارلیمنٹ میں اذان دے کر نماز پڑھی تھی کیا پریشانی ہے تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کیا کچھ مساجد میں ان کے لیے خاص جگہ ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے ملک کا قانون ہے اور ملک کے قانون کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے جیسے آپ بیت الخلاء بناتے ہیں تو معذور کے لیے لازمن بناتے ہیں سیڑھی بناتے ہیں تو ڈھلان بناتے ہیں معذور کے لیے تو ملک کے قانون میں عورتوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے تو قانون سے بناؤ خاص طور پر وہ جگہیں جیسے مارکیٹ ہے ایئرپورٹ ہے بس اسٹینڈ ہے ریلوے اسٹیشن ہے وہاں جو مسجدیں ہیں ان میں تو عورتوں کا حصہ الگ ہونا ہی چاہیے وہ جب چاہیں اپنے انٹرنس سے آئیں وضو کریں نماز پڑھیں جائیں جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے اور جماعت ہو رہی تو جماعت میں شریک بھی ہو جائے اتنے ٹائٹ مت ہو جاؤ کہ بیچاری عورتیں مجبور ہو جائیں نماز قضا کرنے پر ان کے لیے انتظام رکھو ہندوستان میں میں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں عورتیں جاتی ہیں یہاں بھی جاتی ہیں نماز کا وقت تو ہوا مسجد ہے مرد تو چلے گئے عورت کہاں جائے نماز قضا کرتی ہے تو آپ کیوں نہ مسجد میں کیوں نہیں انتظام کرتے اس کے لیے تاکہ وہ اپنے میں نے جدے میں دیکھا ایک مسجد جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب مسجد تھی اس میں ایک انٹرنس ہے مدد آتے جماعت ہوتے اور ایک ادھر سے ایک انٹرنس ہے عورتوں کا حصہ الگ ہے اور وہاں ایک عورت دربان بیٹھی ہے اور عورتیں آتی ہیں وضو کیا نماز پڑھی گئے آئے ہیں وضو کیا نماز پڑھی گئے جماعت ہو رہی تو جماعت میں بھی شریک ہوتے ہوں گے جالیاں ہیں پتہ چلتا ادھر کا ادھر مگر پورا انتظام ہے جدے میں تو ایسی جگہوں میں جو پبلک پیلیس ہیں وہاں تو عورتوں کے لیے انتظام ہونا ہی چاہیے تاکہ وہ نماز ان کی خزا نہ ہو اب ہماری یہ مسجد ہے اس مسجد میں کوئی ضروری نہیں ہے یہاں کوئی پبلک پیلس نہیں نہ بس ہے نہ ریلوے اسٹیشن ہے نہ مارکیٹ ہے یہاں اگر نہ ہو تو کوئی عرض نہیں لیکن جہاں عورتیں آتی ہیں وہاں تو جگہ اور مسجدوں میں ہونی ہی چاہیے اچھا جہاں نہیں ہے وہاں اگر عورت ہے تو وہ اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا آئے گی وضو کر نماز پڑھے گی پیسیج میں پڑھے اندر آ کر پڑھے کوئی مسجد مردوں کی جاگیر ہے مولانا امین صاحب مفتی محمد امین صاحب ایک مرتبہ حج سے آ رہے تھے تو رات میں فلائٹ دہلی اتری گاڑی لینے کے لیے گئی تو آ رہے تھے مظفر نگر میں فجر کا وقت ہو گیا تو روڈ پر ایک مسجد ہے وہاں گاڑی کھڑی رکھی اور یہ کہا کہ چلو نماز پڑھ کر چلیں تو اندر گئے تو مولانا فجر کا کافی وقت ہو گیا تھا جلدی جلدی تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی ان کی گھر والی نے وضو کر کے ایک طرف مسجد میں کونے میں نماز پڑھنی شروع کی امام صاحب دوڑے ہوئے آئے مسجد میں عورتوں کو کیوں لائے تو مولانا نے کہا عورتیں مسجد میں آئے کیا آسمان ٹوٹ پڑا کہ نہیں دال دیوبند کا فتوا ہے عورتیں مسجد میں نہیں آتی آ سکتی تو مولانا نے کہا کہاں ہے فتوا دکھائیے دارالعلوم کا مفتی تو میں ہوں اچھا حضرت تشریف لائی پھر چائے پلائی ناشتہ کرایا مرد استاد پردے کے پیچھے طالبات کو سبق پڑھا سکتا ہے کس نے کا پڑھا سکتا ہے جیسے تبلیغ جماعت کے بارے میں فتوا ہے کہ عورتوں کا تبلیغ جماعت میں نکلنا جائز نہیں وہ نکل رہی کون روکے گا انہیں تو مردوں کا جوان لڑکیوں کو پڑھانا ہی جائز نہیں مرد مدرسے پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے تو ہم کیا کریں اسلامی تاریخ میں چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ مردوں نے بالغ عورتوں کو پڑھایا ہو عورتوں نے مردوں کو پڑھایا ہے حضرت عائشہ سے صحابہ پڑھتے تھے لیکن کسی دور میں مردوں نے بالی عورتوں کو پڑھا اس کی کوئی نظیر نہیں کہ تم سب مولوی اکٹھا ہو میں تمہیں بتاؤں یہ جو پسے پردہ مولوی پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں ڈھونگ کرتے ہیں ظفر الامانی مختصر المعانی کی شرح کھول کر کے پڑھتے ہیں لڑکیوں کو کیا پتا کہ استاد بول رہا ہے یا پڑھ رہا ہے عام طور پر ابھی یہیں ایک مدرسے میں میں گیا تو جس کمرے میں سے استاد لڑکیوں کو پڑھاتا تھا وہاں کشف الباری رکھی تھی تو میرے جاتے ہی جلدی سے اٹھا کر لے گیا ارے میں تو سب سمجھتا ہوں یہ سب اردو شرح کھول کر کے استاد وہ پڑھتا ہے پھر گجرات میں سب سے پہلے گجرات میں لڑکیوں کے مدرسے شروع ہوئے وہ ٹھیک ہوئے ہندوستان میں اس کو دیکھا دیکھی لڑکیوں کے مدرسے شروع ہو گئے ویری گڈ بزنس لڑکیوں سے فیس لے لو چندہ بھی کرو تو میں نے ان کو کہا رہے گجرات کی تو ضرورت ہے ہماری لڑکیاں برطانیہ میں امریکہ میں افریقہ میں ہیں وہاں لازمی تعلیم ہے سولہ سال تک لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے ان کی عصمت محفوظ نہیں رہتی ہم ماں باپ لڑکی کو تعلیم کے نام پر گجرات میں بیچ دیتے ہیں وہاں سے گورنمنٹ سے ایجوکیشن سپورٹ بھی لیتے ہیں اس پر بھی خرچ کرتے ہیں کچھ اپنے جیب میں رکھتے ہیں اور حکومت میں ڈاکیومنٹ دکھا دیتے ہیں ہمارے بچے انڈیا میں پڑھ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں پڑے گی اس کی عزت تو بچ جائے گی تو ہم گجراتیوں کی تو ضرورت ہے تعلیم پیش نظر نہیں ہے اور لڑکیوں کے آبرو بچانا ہے تم نے اس کے ذریعے سے مدرسے کھول دیے لڑکیوں کے کمانے کا دندا شروع کر دیا تو خیر گجرات میں یہ سلسلہ شروع پہلے شروع ہوا تھا اور اس ضرورت سے ہوا تھا کنتھاریا آمود دو دو تین تین ہزار لڑکیاں ہیں کہ ساری بھیڑ لے کر وہ بھیڑ اس لیے اکٹھا کر لی ہے کہ فورن کی سب بچیاں یہاں آئیں ان کو چاہے کچھ پڑھیں نہ پڑھیں ان کی آبرو تو محفوظ رہے گی مگر کب ہے جبکہ مرد عورتیں پڑھا رہی ہیں جتنا پڑھا سکتی پڑھاؤ جو مدرسے ہیں جہاں مدرسے پڑھاتے ہیں نوجوان اساتذہ پڑھاتے ہیں بلکہ اسی برطانیہ میں ایک مدرس ملا مجھے ابھی اس کی ڈھنگ سے داڑھی بھی نکلی کر ابھی کیا کرتا ہے اس نے کہا میں فلاں مدرسے میں لڑکیوں میں بخاری پڑھاتا ہوں ابھی تو جوانیں داڑھی نکل رہی ہو بخاری پڑھا رہا لڑکیوں تو ایسے جو اساتذہ گجرات میں پڑھتے ہو میرے شاگرد ہیں ہمارے پاس دالو میں پڑھے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے تنہائی میں ارے تمہارے دلوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں کا حال بہت برا ہے اور جب موقع ملتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے دوسری جگہ لڑکوں کے مدرسے میں اس لیے یہ جو بھائی کہہ رہا ہے کہ طالبات کو سبق پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا یہ تو غلط سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیا وہ طالبات کا سبق بھی پردے کے پیچھے سے سن سکتا ہے پھر کہے گا کہ پھر ترا پردہ ہٹا کر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے ابھی پردے کے پیچھے سے بارہ سنے گا پھر تھوڑا پردہ ہٹا کر چہرہ دیکھے گا پھر بسم اللہ مجرے ہے وہ ہے کب سے حضرت تھانوی نے کہا تھا کہ تین شرطوں کے ساتھ لڑکیوں کو جتنی تعلیم دینی ہے دو ایک بورڈنگ نہیں دوسرے لڑکیوں کو تعلیم دو ڈھونگ مت کرو اب تو ڈھونگ ہے تعلیم کا لڑکیوں کو اور تیسرے کہ استانیہ پڑھا ہے مرد نہیں ان کا لحاظ کر کے دو تعلیم کون منع کر رہا ہے اور کون سنتا ہے کوئی مانتا ہی نہیں سب بزنس پوائنٹ پر کام چل رہا ہے اور نام ہے قوم کی فلاح و بہبودی ارے قوم کی فلاح و بہبودی مولانا غلام محمد وستانوی ہیں انہوں نے مختلف جگہ لڑکیوں کے مدرسے میں چودہ ہزار لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ نو سال عمر پوری ہوئی چھٹی جاؤ نو سال کے بعد نہیں رکھتے اور تین سال کا کورس ہے سب سے پہلے ناظرہ تجوید پھر اردو کے ذریعے سے بیشتی زیور تک اور پھر کھانا خود پکاتی ہیں لڑکیاں کوئی باورچی نہیں جھاڑو خود دیں گے برتن خود دھوئیں گے کپڑے خود دھوئیں گے اور آپس کے حقوق شوہر کے کیا حقوق عورت ساس کے کیا حقوق جیٹ دیور کے ساتھ کیسے رہنا ہے سب سکھلاتے ہیں وہ کہتے ہیں عالمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے صالحات بناؤ مومنات بناؤ نیک بندیاں بناؤ حیدرآباد میں گئے تھے حیدرآباد وہ شہر ہے جہاں ہر اینٹ کے ایک اینٹ کے نیچے ایک لڑکیوں کا دارعلوم ہے اور مفتیاں بھی تیار ہو رہی ہے وہاں مجھے معلوم ہوا کہ عالمہ اور متعلقہ میں تلازم کی نسبت جو بھی عالمہ ہے وہ متعلقہ ضرور ہے کیونکہ کچی تعلیم کا تو یہی اثر ہوگا اور آج کا سب کچی تعلیم ہے دیکھو ایک مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہاں عورت آدھی ہے وہ میراث کا مسئلہ ہے کیوں عورت کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے بیٹی ہے وہاں تک باپ کھلائے بیوی بن جائے شوہر کھلائے بیوہ ہو جائے لڑکے کھلائے لڑکے نہ ہو تو اسٹیٹ کھلائے اس کے ذمہ ہے ہی نہیں تو اس کو میراث ملنی نہیں چاہیے اسی لیے عیسائیوں کے یہاں ہندوؤں کے یہاں عورت کو کوئی میراث نہیں ملتی اس کے ذمہ خرچہ ہی نہیں ہے مگر اسلام نے کہا کہ اگر بیچاری بیٹی کو کچھ نہیں دیں گے تو آنسو بہائے گی کہ بھائی نے سب لے لیا مجھے کچھ نہیں ملا تو چل آدھا تو لے لے یوں وہ آدھی ہے اس سے نمٹوں تو اذان کا وقت ہو رہا تھا فوراً شروع کرو ہمارا انتظار مت کرو اذان کا وقت ہوتے اذان شروع کرو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں باقی شہادت کے بعد میں ایک مرد کی جگہ دو عورتیں ہیں اور حضور سے پوچھا تھا عورتوں کی عقل کم ہے دلیل تو حضور نے فرمایا ایک مرد کی جگہ دو کی گواہی ہے تو تعلیم کا مدار بھی عقل پر ہے یہ ذہین ہے یہ متوسط ہے یہ ادنا ہے اس کو زیادہ پڑھانا پڑے گا تو جب عورتیں ناقصات العقل ہیں تو لڑکوں کے نصاب سے ان کا دگنا نصاب چاہیے تو سات سال میں لڑکوں کو جو آتا ہے وہ چودہ سال میں ان کو آئے گا اب لوگوں نے سات کے پانچ کر لی تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آئے گا تو ڈھونگ ہو کر رہ جائے گا پتہ نہیں آگے کیا لفظ لکھا میں سب پڑھ نہیں پایا